میں doctor Mehdi Hasan professor of journalism we are having a discussion on Pakistani mass media اور اس میں سب سے پہلے ہم نے پرنٹ پہ شروع کی ہوئی ہے اپنی بات چیت اور پرنٹ میں سب سے اہم رول اخبارات کا ہوتا ہے اب تک ہم نے ایوب خان کے دور تک پاکستان کے میس میڈیا میں اخبارات کے کردار پہ بات چیت کی ہے اس سے پہلے کہ میں ایوب خان کے دور کے بعد یا خان کے دور پہ بات کروں یہاں یہ بتانا ضروری ہے آپ کو کہ ایوب خان کے دور میں اخبارات کا جو کردار رہا اس کی وجہ سے ایوب خان کو بطور حکمران کے نقصان اٹھانا پڑا اور معاشرے کو بھی نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ ایوب خان کی حکومت نے اخبارات پہ بہت زیادہ پابندیاں عائد کی ہوئی تھی اس لیے اخبارات اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکے تھے جو لوگوں کی سوچ کو ظاہر کرنے کا کردار ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے حکمران اپنی پالیسیاں تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ پالیسیاں اپنا سکتے ہیں جن کی توقع عوام ان سے رکھتے ہیں یہی وجہ تھی کہ ایوب خان جو یہ دعویٰ کرتے تھے اور ان کے مشیر اور وزیر کہ اس دور میں بہت ترقی ہوئی ہے لوگ بہت خوشحال ہیں بہت خوش ہیں لیکن اس کے برخلاف لوگوں نے بھرپور انداز سے ان کے خلاف ایجیٹیٹ کیا احتجاج کیا اور اتنا زوردار احتجاج کیا سابق مشرقی پاکستان کے لوگوں اور مغربی پاکستان کے لوگوں نے کہ ایوب خان کو استعفی دے کے دوبارہ مارشل لا لگا کے حکومت جنرل یا خان کے ہاتھ میں دے کے سیاست کو خیر بات کہنا پڑا اگر صحافت نے اپنا فرض صحیح ادا کیا ہوتا یا اسے فرض ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہوتی تو شاید ایوب خان اپنی ان پالیسیوں میں تبدیلی کرتے جو عوام کو سخت ناپسند تھی جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی پھیلی یہی مسئلہ میس میڈیا کا ہوتا ہے یہی بنیادی مقصد میس میڈیا کا ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میس میڈیا واچ ڈاگ کا فنکشن ادا کرتا ہے چوکیدار کا رول ادا کرتا ہے معاشرے کے اور آئینے کا رول ادا کرتا ہے تو ایوب دور حکومت میں گیارہ سال تک اخبارات نے آئینے کا رول ادا نہیں کیا کیونکہ اس میں جو معاشرے کی تصویر نظر آ رہی تھی جو عکس نظر آ رہا تھا وہ صحیح عکس نہیں تھا وہ ڈسٹارٹیڈ امیج تھا تو ایسا آئینہ تو کوئی نہیں خریدتا بازار سے جس میں عکس ڈسٹارٹیڈ نظر آئے اور وہ نظر نہ آئے شکل جو آپ کی یا آئینہ دیکھنے والے کی اصل شکل ہے بہت زیادہ بے چینی معاشرے میں موجود تھی بہت بڑی ایجیٹیشن تھی لیکن اس ایجیٹیشن اور عوام کے جذبات کا اظہار اخبارات میں یا دوسرے ذرائع ابلاغ میں جو حکومت کی ملکیت میں تھے وہ نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے جن تبدیلیوں کی توقع عوام کر رہے تھے وہ نہیں آئی جس کے نتیجے میں ایوب خان کو اپنی حکومت ختم کر کے دوبارہ مارشل لا لگا کے سیاست کو خیر بات کہنا پڑا یا خان نے جب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ٹیک اوور کیا تو اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے جو بہت بڑی سطح پہ سارے معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی انہوں نے دو کام کیے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ تمام مطالبات تسلیم کر لیے جو ایک ڈیڑھ سال کی ایجیٹیشن میں عوام کے مختلف طبقوں نے ایوب حکومت سے کیے تھے انہوں نے پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ بحال کرنے کا اعلان کر دیا ایوب خان نے صدارتی طرز حکومت اپنایا ہوا تھا ایوب خان نے حق بالغ دہی رائے دہی کی بنیاد پہ الیکشنز ختم کر کے ان ڈائریکٹ الیکشن یا بالواسطہ انتخابات کا طریقہ رائج کیا تھا جس میں لوکل باڈیز کے چالیس ہزار ممبرس مشرقی پاکستان سے اور چالیس ہزار مغربی پاکستان سے الیکٹورل کالج ہوتے تھے اس کو ختم کر کے ایڈلٹ فرینچائز کی بنیاد پہ یونیورسل سفریج یعنی تمام بالغ لوگوں کو رائے کا حق دے کے براہ راست الیکشن بحال کرنے کا اعلان کیا یا خان نے انہوں نے تمام ٹریڈ یونینز بحال کرنے کا اعلان کیا ٹریڈ یونین کی جو موومنٹ تھی تحریک تھی اس پہ سے پابندیاں اٹھا لی طالب علموں کی یونین بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور طلبہ سیاست سے بھی پابندیاں ختم ہو گئیں اس کے علاوہ جو دو سیاسی کام کیے انہوں نے بہت اہم وہ ایک مغربی پاکستان کا ون یونٹ توڑنے کا اعلان تھا جو بہت عرصے سے مطالبہ مختلف صوبوں کا چلا آ رہا تھا اور ایک انہوں نے یہ اہم فیصلہ کیا کہ پہلی بار پاکستان میں آبادی کی بنیاد پہ ریپرزینٹیشن دینے کا اعلان کیا مختلف صوبوں کو یہ مطالبہ آزادی کے فوراً بعد سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کا مطالبہ تھا کیونکہ مشرقی پاکستان جس کو اب ہم سابق مشرقی پاکستان کہتے ہیں بنگلہ دیش بن چکا ہے وہاں پاکستان کی کل آبادی کی چھپن فیصد آبادی رہتی تھی وہ میجورٹی پروونس تھا آبادی کے لحاظ لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے پیرٹی کا اصول اپنایا تھا ریپرزینٹیشن کے لیے کہ پچاس فیصد ریپرزینٹیشن مشرقی پاکستان کو اور پچاس فیصد مغربی پاکستان اس مقصد کے لیے انہوں نے مغربی پاکستان کے چار صوبوں کو ملا کے ایک صوبے کی حیثیت دے دی تھی جس کو صوبہ مغربی پاکستان کہا جاتا تھا کیونکہ مشرقی پاکستان ایک صوبہ تھا تو یہ ارینجمنٹ جو تھا یہ مغربی پاکستان کے چھوٹے تین صوبوں کو Sindh Balochistan N W F P اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کو پسند نہیں تھا اور اس کے خلاف مستقل ایک تحریک بھی تھی اور مطالبات بھی تھے تو یا خان نے یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا کہ آئندہ اسمبلی میں اور تمام معاملات میں مشرقی پاکستان کو ان کی آبادی کے لحاظ سے چھپن فیصد ریپرزنٹیشن ملے گی اور باقی صوبوں کو اپنی آبادی کے لحاظ سے نمائندگی ملے گی ساتھ ہی انہوں نے انتخابات کا اعلان کر دیا کہ دسمبر انیس سو ستر میں انتخابات ہوں گے یہ اعلان انتخابات کا کچھ جلدی ہو گیا اگر آپ غور کریں تو سکسٹی نائن میں یعنی انیس سو انہتر میں یہ اعلان کرنا مئی جون میں کہ انتخابات انیس سو ستر میں ہوں گے دسمبر انیس سو ستر میں تو یہ تقریباً ڈیڑھ سال کی ایک الیکشن کیمپین کی ابتدا ہو گئی اس سے الیکشن کیمپین میں لوگوں کے جذبات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایٹماسفیئر پولیٹیکلی بہت زیادہ چارج ہو جاتا ہے سیاسی جماعتیں اپنی اپنی کیمپین شروع کر دیتی ہیں اس وقت تقریباً ترسٹھ سیاسی جماعتیں چھوٹی بڑی دونوں صوبوں میں مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان کے چار صوبوں میں موجود تھیں ان سب نے اپنی اپنی الیکشن کیمپین شروع کر دی اور کیونکہ وہ اپنے اپنے پروگرام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہی تھیں جماعتیں اس لیے ایک سیاسی مارکا آرائی کا ماحول پیدا ہونا لازمی تھا تو اگر ڈیڑھ سال تک چارج ایٹموسفیئر میں سیاسی مارکا آرائی ہوتی رہے تو لوگوں کے جذبات بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آتے ہیں اس دور میں پریسنٹ پبلیکیشن آرڈیننس کو بھی استعمال نہیں کیا آیا کہ ایڈمنسٹریشن نے ابتدا میں اور جس کے نتیجے میں وہ جو ایک پالیسی اپنائی تھی ایوب خان نے کہ اپنے مخالفین کو ڈکلیریشن نہ دیا جائے اخبار کا یا پریس لگانے کا تاکہ حکومت کی مخالفت نہ ہو سکے کچھ عرصے کے لیے وہ پالیسی بھی ختم ہو گئی اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک جس کو محاورتن کہتے ہیں مشروم گروہ اخبارات کی ہو گئی بہت سے پرانے اخبار جن کے ڈکلیریشن معطل ہو چکے تھے یا ختم ہو چکے تھے ان کو ریوائو کروایا لوگوں نے کچھ نئے ڈکلریشنز لیے اور اس سیاسی گہما گہمی کے زمانے میں ہمیں ایک بڑی تعداد اخباروں اور رسالوں کی نظر آنے لگی جو مختلف اپنی اپنی پسند کی پارٹیوں کے حق میں انتخابی مہم چلا رہے تھے جس کی وجہ سے ایک سیاسی افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا اور ایک ایسا ماحول نظر آنے لگا جس میں آپ انگریزی میں جس کو کہہ سکتے ہیں فری فار آل کہ جو جس کے جی چاہتا تھا الزام لگاتا تھا جس کے جی چاہتا تھا پگڑی اچھالتا تھا کیونکہ اخبارات پہ جو قوانین تھے ان پہ عمل نہیں ہو رہا تھا اور یا ایڈمنسٹریشن نے سب کو آزادی شروع میں دی ہوئی تھی اس بنیاد پہ اس دور میں اخبارات کا جو رول ہے اس کو تحقیق کرنے والے کافی کریٹیسائز کرتے ہیں اس پہ بہت سی تحقیق بھی کی گئی تعلیمی اداروں میں جہاں صحافت پڑھائی جاتی ہے انہوں نے بہت سے تھیسس بہت سی ریسرچ کروائی کہ کیا رول رہا تو اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی پازیٹو رول جو ہے اخبارات میں اس دور میں اتنی آزادی میسر ہونے کے باوجود ادا نہیں کیا بلکہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ایک دوسرے کے خلاف فتووں کا سلسلہ ایک دوسرے کو غدار قرار دینے کا سلسلہ ایسی خبریں ایسے مضامین عام ملتے تھے افواہیں اسپیکولیشنس بغیر کنفرم کیے خبر کو چھاپ دینا ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضابطۂ اخلاق تھا صحافت کا جس کو ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے یونیورسل کوڈ آف ایتھکس اس کو بھی پاکستانی اخبارات وائلیٹ کر رہے تھے اس میں سبجیکٹیوٹی بھی تھی غیر جانبداری خبروں سے مفقود ہو گئی تھی یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ایوب دور کے زمانے سے بہت سے بڑے بڑے اخبارات بڑی تعداد میں وہ ایوب خان کے بنائے ہوئے ایک ادارے نیشنل پریس ٹرسٹ نے ٹیک اوور کر لیے تھے جن کی پالیسی سرکاری پالیسی ہوتی تھی تو جہاں تک نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات کا تعلق ہے ان پہ اثر ہوتا ہے ہوتا تھا اب تو نیشنل پریس ٹرسٹ نہیں ہے ان کی پالیسی تابع ہوتی تھی انفارمیشن منسٹری کے فیڈرل انفارمیشن منسٹری کے تو یا خان کے مارشل لا میں فیڈرل انفارمیشن منسٹر تھے ایک ریٹائرڈ جنرل نواب زادہ شیر علی خان کیونکہ ان کی ہمدردیاں پاکستان کی ان چار پانچ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تھیں جن کو پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں ہم رائٹسٹ یا دائیں بازو کی جماعتیں کہہ سکتے ہیں اس لیے نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات جو ہیں وہ اپنی تحریروں میں اپنی پالیسیز کے ذریعے سے اپنی خبروں کی کوریج ایڈیٹوریل فیچرز اور تجزیوں میں ان دائیں بازو کی جماعتوں کی بہت زیادہ پروجیکشن کر رہی تھی اور لوگوں کو یہ امپریشن دے رہی تھی یہ خبریں اور یہ تجزیے اور یہ آرٹیکلز کہ یہ جماعتیں بہت آسانی سے انیس سو ستر میں ہونے والا انتخاب جیت جائیں گی یہاں میں یہ بتانا پسند کروں گا آپ کو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے تا صحافت کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ اگر صحافت عوام کی ول کا اظہار نہ کر رہی ہو ان کی سوچ کا اظہار نہ کر رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے فرائض میں غفلت برت رہی ہے انتخابات کے نتائج کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحافت نے اپنے فرائض سے کوتا ہی برتی کیونکہ یہ اخبارات نیشنل پریس ٹرسٹ کے اور ریڈیو ٹیلی ویژن جو انفارمیشن منسٹری کے ماتحت تھے ان کی ملکیت میں تھے یہ جس قسم کا تاثر لوگوں کو دے رہے تھے جن پارٹیوں کے بارے میں ان کو انتخاب میں بہت بری طرح شکست ہوئی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دیا ہوا نتیجہ ان کے دیے ہوئے تجزیے انالیسس بالکل ایک ناکام انالیس اور ناقص تجزیہ ثابت ہوا کیونکہ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے ٹرسٹ کے اخبارات ریڈیو ٹیلی ویژن اپنے تبصروں میں اپنی رپورٹنگ میں کہ یہ تین چار جماعتیں مل کے جو دائیں بازو کی جماعتیں تھیں یہ مل کے الیکشن کے بعد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی اور یہ سب سے بڑی پارلیمنٹ میں دستور ساز اسمبلی میں کیونکہ جو اسمبلی بننی تھی اس کا کام دستور سازی تھا سب سے بڑی جماعتیں ہوں گی لیکن جب انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو وہ دو جماعتیں بڑی جماعتوں کے طور پہ ابھر کے سامنے آئیں جن کے بارے میں ان نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کہیں الیکشن میں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکی مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی اتنی بڑی کہ اس کو ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا ایک ریکارڈ بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے جتنی نشستوں پہ اپنے نیشنل اسمبلی کے لیے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے ان میں سے صرف ایک نشست پہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا باقی ساری نشستیں انہوں نے جیت لی اور مغربی پاکستان کے دو صوبوں سے سندھ اور پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی یہ دونوں جماعتیں وہ تھیں جن کو سرکاری ملکیت کا جو میڈیا تھا وہ خاص طور پہ بلیک آؤٹ کر رہا تھا اخبارات میں ریڈیو پہ اور ٹیلی ویژن میں اور بڑی ایک پلینڈ ایفرٹ یہ تھی سرکاری میڈیا کی کہ لوگوں کو ان جماعتوں سے دور کیا جائے یہ پالیسی ان کی کامیاب نہیں ہوئی جس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے رپورٹرس یا حکومت کے فورس کرنے پہ یا اپنی سوچ کی وجہ سے عوام کے سوچ کو صحیح سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ان کا ہاتھ عوام کی نفس پہ جسے محاورتن آپ کہہ سکتے ہیں نہیں تھا اور وہ یہ نہیں پریڈکٹ کر سکے اپنے تجزیوں میں کہ آئندہ کیا صورت حال ہونے والی ہے اس کا بہت سا نقصان ہوا پاکستانی معاشرے کو اور وہ نقصان یہ ہوا کہ جب نتائج سامنے آئے انتخابات کے تو عام طور پہ پاکستان کی پبلک اور خاص طور پہ مغربی پاکستان کے عوام ان نتائج کے لیے تیار نہیں تھے ذہنی طور پہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا ٹرسٹ کے اخبارات پڑھ کے اور ٹیلی ویژن دیکھ کے اور ریڈیو کی خبریں سن کے اور تبصرے سن کے کہ دائیں بازو کی جو تین بڑی جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ کے تین گروپ شامل تھے اس میں جماعت اسلامی تھی اور ایک نئی بنی ہوئی جماعت پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے بنی تھی جس کے نور الامین اس پاکستان کے ایک سیاستدان پریزیڈنٹ تھے کہ یہ جماعتیں حکومت بنائیں گی جب نتائج سامنے آئے تو پتا یہ لگا کہ سب سے بڑی پارٹی میجورٹی پارٹی تین سو ممبرس کی نیشنل اسمبلی میں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ ہے جس کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان تھے اور مغربی پاکستان کی بہت بڑی جماعت کے طور پہ دو صوبوں کی وجہ سے سندھ اور پنجاب کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آئی جو ایک نئی بنی ہوئی جماعت تھی جس کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو تھے ان دونوں پارٹیوں اور ان دونوں لیڈروں کی فتح کے بارے میں لوگ ذہنی طور پہ تیار نہیں کیونکہ اخبارات نے اپنے فرائض جانتداری سے ادا نہیں کیے تھے اس دور میں مغربی پاکستان سے بہت سے نئے اخبار بھی نکلے تھے کیونکہ سیاسی گہما گہمی کا دور تھا اور الیکشن ایئر تھا پورا سال الیکشن کیمپین جاری رہی جس میں لوگ زیادہ اخبار خریدتے ہیں اور زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے اخبار بینی کا بھی اور دوسرے ذرائع ابلاغ سے بھی خبریں حاصل کرنے کا لہذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بہت سے لوگوں نے بہت سے نئے اخبارات شروع کیے تھے جن میں اگر آپ نام لیں چند بڑے اخباروں کا تو ایک لاہور سے اخبار ندائے ملت کے نام سے نوائے وقت کے اس وقت کے ایڈیٹر مجید نظامی صاحب نے شروع کیا تھا نوائے وقت سے علیحدہ ہو کے ایک اخبار نوائے وقت کے ہی دو بہت سینئر کارکنوں نے جاویداں کے نام سے لاہور سے شروع کیا اردو کا ایک اخبار انگریزی کا سن کے نام سے لاہور سے شروع ہوا جس کا ایک ایڈیشن کراچی سے بھی شائع ہوتا تھا ایک اخبار پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا اگست 1969 میں مساوات کے نام سے شروع کیا کیونکہ ان کو کوریج نہیں ملتی تھی باقی اخبارات میں ایک اخبار لاہور کے کچھ جرنلسٹوں نے جن کو نواب زادہ شیر علی خان کی پالیسیوں کی وجہ سے نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات امروز اور پاکستان ٹائمز سے برطرف کر دیا گیا تھا انہی الزامات کے تحت جو اس سے پہلے پی پی ایل کو ٹیک اوور کرتے وقت ایوب خان کی فوجی حکومت نے لگائے تھے کہ یہ حکومت یہ اخبارات پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں لہذا ان کو سرکاری ملکیت میں لیا جاتا ہے تو یہی الزام تیئیس چوبیس سینئر اخبار نویسوں پہ امروز اور پاکستان ٹائمز کے عائد کر کے نواب زادہ شیر علی خان کے حکم پہ نیشنل پریس ٹرسٹ کی انتظامیہ نے ان کو ان دو اخباروں سے نکال دیا تھا یہ بہت زیادہ سینئر اخبار نویس تھے جو تقریباً ابتدا سے ان دونوں اخباروں کی ان میں کام کر رہے ان اخبار نویسوں نے کیونکہ بیکار ہو گئے تھے تو آپس میں مل کے ایک ادارہ قائم کر کے ایک اخبار آزاد کے نام سے لاہور سے شائع کیا اردو کا جو عوامی لیگ کو بھی سپورٹ کرتا تھا مشرقی پاکستان پاکستان میں پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کرتا تھا مغرب پاکستان میں اور دوسری ایسی نیشنلسٹ پارٹیوں کو بھی سپورٹ کرتا تھا چھوٹی جو این ڈبلو ایف پی اور بلوچستان میں اپنے اپنے حلقوں میں بہت پاپولر تھیں مگر پاکستان کے دیگر اخبارات میں ان کو کوئی ریپرزینٹیشن نہیں مل رہی تھی تو اس حوالے سے آزاد اخبار جو تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو پالیسی تھی اور اس کے جو تجزیے تھے وہ صحیح ثابت ہوئے الیکشن کے نتیجے میں انہوں نے عوامی لیگ کی حمایت کی اور یہ کہا کہ یہ سب سے بڑی جماعت ہوگی عوامی لیگ سب سے بڑی جماعت ثابت ہوئی اس اخبار نے اپنے اکثر تجزیوں میں اور خبروں میں یہ کہا کہ مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے یہ تجزیہ بھی ان کے صحیح ثابت ہوئے اور یہ خبریں بھی صحیح ثابت ہوئیں اسی طرح این ڈبلو ایف پی اور بلوچستان کے حوالے سے ان کی یہ خبریں اور یہ تجزیے کہ نیشنل عوامی پارٹی وہاں کی بڑی پارٹی ہوگی یہ بھی صحیح ثابت ہوئے مساوات کیونکہ پارٹی پیپر تھا اور پارٹی پیپر کی اپنی پالیسی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے مفاد کو اور اس کے پروگرام کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مساوات کی پالیسی تو تھی ہی صرف پیپلز پارٹی کو پروجیکٹ کرنے کی اس میں ہمارے یہاں پاکستان میں جماعت اسلامی کا ایک اخبار اپنا تسلیم ہوتا تھا پارٹیشن کے فوراً بعد اس کے بعد جماعت اسلامی نے کوہستان جب فروخت ہوا سکسٹی نائن سیونٹی میں انہوں نے اس کو بھی خریدا لیکن بہت جلدی اس کو بند کر دیا خرید کے اور ایک اخبار جماعت اسلامی کا جو کراچی سے شائع ہوتا تھا جسارت آج بھی شائع ہوتا ہے وہ جماعت اسلامی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی صحافت میں جس کو پارٹی پیپرز کہتے ہیں آپ پارٹی جرنلزم کہتے ہیں وہ صرف دو اخبارات پائے جاتے ہیں مساوات جو آج بھی شائع ہوتا ہے اگرچہ بہت زیادہ سرکولیشن اس کی مختلف وجوہ کی بنا پہ نہیں ہے اور جسارت جماعت اسلامی کا اخبار وہ بھی کوئی میس سرکولیشن روزنامہ بہت بڑی سرکولیشن کا روزنامہ نہیں ہے ان کے علاوہ باقی اخبارات کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل ہو کے فیکٹس اینڈ فگرس کی بنیاد پہ آبجیکٹولی اپنی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان کے حالات کو دیکھیں اور تجزیہ کریں اخبارات کی تحریروں کا اور ان کے کردار کا تو کئی مقام ایسے آتے ہیں اس تجزیے کے دوران جس میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کی صحافت نے شاید وہ کام خوش اسلوبی سے ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا جہاں تک رائے عامہ کو بنانے کا اور رائے عامہ کو ظاہر کرنے کا مسئلہ ہے اس کی بہترین جو اگزامپل ہے جو تھوڑی سی افسوسناک بھی ہے انتخاب کے بعد انیس سو ستر کے جب ٹرانسفر آف پاور کا مسئلہ درپیش ہوا تو ایسی صورت میں اصولاً اقتدار عوامی لیگ کو ٹرانسفر کر دینا چاہیے تھا کیونکہ طے یہی پایا تھا کہ انتخاب کے بعد جو پارٹی اکثریت حاصل کرے گی وہ اقتدار کی حقدار ہوگی انتخابات ہوتے بھی اسی لیے لیکن یہ مسئلہ الجھ گیا اور عوامی لیگ کو مارشل لا حکومت نے اقتدار ٹرانسفر نہیں کیا اور اس میں بہت سا کردار مغربی پاکستان کی باقی جماعتوں نے بھی ادا کیا کہ انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ اقتدار عوامی لیگ کو دے دیا جائے اور اس میں سب سے بڑی جماعت مغربی پاکستان کی پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی جس نے اپنی کچھ شرائط رکھی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اقتدار دینے سے پہلے عوامی لیگ کو جو مستقبل کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے فریم ورک پہ اس کے ارینجمنٹ پہ بات چیت کر لے عوامی لیگ ان سے کہ آئندہ جو دستور ہے پاکستان کا وہ کن اصولوں پہ بنایا جائے گا اس سے پہلے انہوں نے مخالفت کی کہ اس سے پہلے اقتدار نہ دیا جائے یہ سیاسی مسئلہ اتنا پیچیدہ ہوا کہ عوامی لیگ کے ورکرز اور عوامی لیگ جو مشرقی پاکستان کی نہایت مقبول جماعت تھی انتخابات کے نتائج نے یہ ظاہر کیا تھا انہوں نے صرف ایک نشست ہاری تھی جتنی نشستوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے اس میں سے صرف ایک نشست پہ انہیں شکست ہوئی تھی باقی ساری نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے جیت لی تھی یہاں میں اخبارات کے اور ذرائع ابلاغ کے کردار پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے اس لیے میں نے آپ کو یہ تفصیل بتائی سیاسی حالات کی اخبارات کا کام ہوتا ہے اخبارات کا بھی ریڈیو کا بھی ٹیلی ویژن کا بھی دوسرے ذرائع ابلاغ کا بھی فلم کا بھی کتاب کا بھی کہ وہ عوام کی ذہنی تربیت بھی کرے ان کو ایجوکیٹ بھی کرے اور ان کو ان میں اویئرنیس بھی پیدا کرے ان کو اطلاعات بھی بہم پہنچائے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے جو جذبات پیدا ہوئے ان میں پاور نہ ملنے کی وجہ سے عوامی لیگ کو ہمارے اخبارات پاکستان کے ہمارا ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو سرکاری ملکیت میں تھا اس وقت صرف ایک ہی ٹیلی ویژن چینل تھا جو سرکاری تھا اور ریڈیو پاکستان وہ بھی سرکاری تھا یہ تینوں ذرائع ابلاغ مغربی پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانے میں ناکام رہے کہ مشرقی پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان کی سوچ میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اس زیادتی کی وجہ سے جو مارشاء اللہ حکومت ان کو اقتدار نہ دے کے ان کے ساتھ کر رہی ہے اس احساس محرومی کو مغربی پاکستان کے لوگوں تک ہمارا میس میڈیا ہمارے ذرائع ابلاغ پہنچانے میں ناکام رہے اگر مغربی پاکستان کے عوام کو یہ پتا لگتا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کا غصہ کس حد تک بڑھ چکا ہے ان کی ناراضگی کتنی زیادہ ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کر سکتے ہیں کہ مغربی پاکستان کے عوام مختلف سیاسی جماعتوں پہ پریشر ڈالتے ان پہ زور ڈالتے دباؤ ڈالتے اور حکومت پہ بھی دباؤ ڈالتے کہ وہ مشرقی پاکستان کی نمائندہ جماعت جو سارے پاکستان کی نمائندہ جماعت کے طور پہ سامنے آئی تھی کیونکہ سب سے بڑی جماعت تھی بہت زیادہ فرق تھا باقی جماعتوں میں اور اس میں مثلا عوامی لیگ کو ایک سو انچس نشستیں ون فورٹی نائن ملی تھی اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی کے پاس چار سیٹیں تھیں مسلم لیگ کے تینوں گروپوں کے پاس سترہ سیٹیں تھیں جمعیت علماء پاکستان کے پاس تین نشستیں تھیں اور نیشنل عوامی پارٹی کے پاس چار نشستیں تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چوراسی نشستیں تھیں ایٹی فور اور پی ڈی پی جس کو ٹرسٹ کے اخبارات الیکشن سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑی جماعت ہوگی اس کو صرف ایک نشست ملی تھی نور الامین مشرقی پاکستان سے جیتے تھے وہ جو عوامی لیگ نے ایک نشست ہاری تھی وہ نور الامین جیتے تھے وہ نشست تو ان حالات میں چاہیے یہ تھا عوام کو کہ وہ فوجی حکومت کو مجبور کرتے دباؤ ڈالتے کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا خیال رکھے بغیر جس کو عوام نے اکثریت دی ہے اس انتخابی نتیجے کو تسلیم کرتے ہوئے اقتدار ان کو سونپ دے کیونکہ یہ ان کا حق ہے اور اگر اقتدار ان کو نہیں سونپا تو اس کے ریپرکشنز اس کے نتائج بہت نقصان دہ ہوں گے پاکستان کے لیے یہ ایجوکیشن ہمارے میس میڈیا نے مغربی پاکستان کے لوگوں کی نہیں کی ان کو اخبارات نے صرف یہ بتایا اس زمانے کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھیں موجود ہیں ریکارڈ میں اخبار کا ریکارڈ اخبار کی ایک خوبی یہ بھی ہے آپ اس کا ریکارڈ سو سال بعد بھی دیکھ سکتے ہیں دو سو سال بعد بھی دیکھ سکتے ہیں دس سال بعد بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس دور کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو سوائے ایک اخبار کے مغربی پاکستان کے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا آزاد اخبار اس کا نام آزاد تھا باقی تمام اخبارات نے یہ کمیونیکیٹ کیا لوگوں کو کہ مشرقی پاکستان میں عوام کو کوئی ناراضگی نہیں ہے وہ صرف مٹھی بھر چند شر پسند عناصر ہیں جو یہ شور بچا رہے ہیں اور جو احتجاج کر رہے ہیں ورنہ باقی لوگ جو ہیں انہیں حکومت کی پالیسیوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے یہ اخبارات کمیونیکیٹ کر رہے تھے یہ ٹیلی ویژن کمیونیکیٹ کر رہا تھا اور یہ سلسلہ جو تھا یہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کر لیا کہ وہ طاقت کے ذریعے سے مشرقی پاکستان کے مسئلے کو حل کرے گی یا خان نے اعلان کیا کہ تین مارچ نائنٹین سیونٹی ون کو ڈھاکے میں پہلا اجلاس منعقد ہوگا دستور ساز اسمبلی کا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس اعلان کے بعد اس اجلاس کے بائک آؤٹ کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چوراسی نمائندوں کے علاوہ ایٹی فور کے علاوہ ساٹھ نمائندے اور تھے جو مختلف چھوٹی پارٹیوں کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے یا آزاد امیدوار کے طور پہ الیکٹ ہوئے تھے اگر پیپلز پارٹی نے بائک آؤٹ کیا تھا اپنے آپ کو دوسری بڑی جماعت کہتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ عوامی لیگ ان کے ان کی سوچ کو اور ان کے پروگرام کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو باقی ساٹھ جو نمائندے تھے نیشنل اسمبلی کے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا ہمارے اخبارات نے اور ہمارے دیگر ذرائع ابلاغ نے ان کو بھی پرسویٹ کرنے کی ان کو قائل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ نہیں جائیں گے مختلف وجوہ کی بنا اس کے ساتھ پھر خان کی حکومت نے اس اجلاس کو ملتوی کر دیا جو تین مارچ کو ہونا تھا وہ اجلاس ملتوی ہونے کے بعد عوامی لیگ کے کارکنوں نے جو سب سے بڑی جماعت تھی الیکشن کے نتیجے سے ظاہر ہو گیا تھا بہت زبردست احتجاجی مہم شروع کی اور سات مارچ کو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ نان کوپریشن موومنٹ شروع کر رہے ہیں وہ حکومت سے کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے اس اعلان کے بعد مشرقی پاکستان کا صوبہ سارا اسٹینڈ اسٹل ہو گیا تھا اخبارات کا یہ فرض تھا کہ وہ مغربی پاکستان کے لوگوں کو بتاتے کہ مشرقی پاکستان کی صورتحال کتنی سنگین ہو گئی ہے اخبارات اس وقت بھی یہی کہتے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ میں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مشرق پاکستان کا صرف چند مٹھی بھر افراد ہیں جو شرپسندی پہ آمادہ ہیں حالات ہمارے قابو میں ہیں حکومت کے اعلانات اور ہم بہت جلد اس پہ قابو پا لیں گے اور مسائل جو ہیں وہ تمام حل ہو جائیں گے لیکن جب پورا صوبہ اسٹینڈ اسٹل ہو گیا تو بجائے اس کے کہ فوجی حکومت عوامی لیگ سے بات چیت کرتی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی انہوں نے طاقت کے ذریعے سے عوامی لیگ کو دبانے کی کوشش کی اور مشرق پاکستان میں فوجی ایکشن شروع کیا عوامی لیگ کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا اور اس کے بڑے بڑے تمام لیڈرز کو اور ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر لیا گیا صوبہ مکمل طور پہ جامد ہو گیا تو اس کو چلانے کے لیے مغربی پاکستان سے اسینشل سٹاف سپاہی پولیس کے ٹریفک کانسٹیبل ٹرینوں کے ڈرائیور بسوں کے ڈرائیور ڈاکیے ٹیلی فون آپریٹرس سرکاری دفتروں کا اسینشل سٹاف یہ سب مغربی پاکستان سے وہاں لے جا کے صوبے کو چلانے کی کوشش کی گئی ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے اخبارات نے یہ نہیں بتایا مغربی پاکستان کے لوگوں کو کہ صورتحال کتنی سنگین ہے نہ انہوں نے حکومت وقت پہ یہ دباؤ ڈالا کہ آپ بات چیت کے ذریعے سے سیاسی گفتگو کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اس پہ طاقت استعمال مت کریں بہت اچھی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنوبی وزیرستان میں وانا کا مسئلہ درپیش ہوا اور بلوچستان کا مسئلہ درپیش ہوا ایک بحران پیدا ہوا بعض وسائل کی وجہ سے جن میں گوادر کی پورٹ کی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ اور کنٹونمنٹ بنانے کا مسئلہ فوجی چھاونیوں کا مسائل تھے تو اب اس دفعہ اخبارات نے بھی ٹی وی کے مختلف چینلز نے بھی سیاست دانوں نے بھی سیاسی پارٹیوں نے بھی ایک مسلسل دباؤ ڈالا حکومت پہ کہ آپ اس مسئلے کو طاقت کے ذریعے سے نہیں حل کر سکتے طاقت سے حل نہ کریں بات چیت کریں آپ بلوچی ریپرزینٹیو سے اور بلوچستان کی لیڈرشپ سے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود حکمران پارٹی میں بھی ایسا ایک سامنے آیا حلقہ جو اس بات کا حامی ہے اور جو اوپنلی کہہ رہا ہے یا کہتا ہے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے یہ اثر ہوتا ہے ذرائع ابلاغ کے پبلک اوپینین کو استعمال کرنے کا مشرقی پاکستان کے سلسلے میں پبلک اوپینین بنانے کا یہ کام اخبارات کو یا تو کرنے نہیں دیا گیا یا انہوں نے کیا نہیں یہاں میں ایک اور اہم نقطہ آپ کو بتا دوں جو آپ کے ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان زبان کا بھی تھا مشرقی پاکستان کی اکثریت اردو نہ پڑھ سکتی تھی نہ لکھ سکتی تھی نہ روانی سے بول سکتی تھی وہاں کی زبان بنگالی تھی اردو اسپیکنگ پاپولیشن بہت تھوڑی تھی کچھ بہار سے گئے ہوئے مہاجر کچھ مغربی پاکستان سے گئے ہوئے لوگ وہ صرف اردو بولتے جانتے تھے بنگالیوں کی غالب اکثریت اردو سے نابلد تھی اور مغربی پاکستان میں کسی کو بنگالی نہیں آتی تھی نہ وہ بنگالی پڑھ سکتے تھے نہ بنگالی سمجھ سکتے تھے نہ بنگالی بول سکتے تھے لہذا رابطے کا ذریعہ دونوں ونگس کے درمیان دونوں صوبوں کے درمیان صرف انگریزی زبان تھی عوام کے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کے مسائل جاننے کے لیے یا ایک دوسرے کے جذبات سمجھنے کے لیے صرف انگریزی اخبار کارگر ہو سکتا تھا مشرقی پاکستان کا ایک بڑا اخبار انگریزی کا پاکستان آبزرور وہ دو تین دن کے بعد مغربی پاکستان میں پہنچتا تھا چند آدمی اس کو خریدتے تھے مغربی پاکستان کے دو بڑے انگریزی کے اخبار پاکستان ٹائمز اور Dawn Pakistan Times national press trust کا تھا یہ دونوں اخبار اسی طرح مشرقی پاکستان میں بڑی دیر سے پہنچتے تھے اور بہت کم لوگ پڑھتے تھے انگریزی پڑھنے والی پبلک کتنی ہے چار پانچ پرسینٹ ہوگی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو اخبارات کی سرکولیشن ہے اس میں زیادہ تر سرکولیشن اردو کی ہے انگریزی کی بہت معمولی ہے حالانکہ انگریزی کے بہت سے اخبار ہیں تو اس مسئلے کی وجہ سے بھی عوام تک ایک دوسرے کے جذبات نہیں پہنچے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو مغربی پاکستان کے لوگوں کے جذبات کا پتہ نہیں تھا اور مغربی پاکستان کے لوگ مشرقی پاکستان کے جذبات کو سمجھنے میں ناکام تھے کیونکہ وہ بنگالی کے اخبار نہ پڑھ سکتے تھے نہ یہاں آتے تھے اور اردو کے اخبار نہ بنگال میں جاتے تھے نہ بنگالی پڑھ سکتے تھے اس لیے دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ رہے اور فاصلہ بڑھتا گیا اس فاصلہ بڑھنے کی وجہ سے جو صورت حال پیدا ہوئی اور اس کو جس طرح مس ہینڈل کیا فوجی حکومت نے اس وقت کی اس کے نتیجے کے طور پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اہم سانحہ رونما ہوا اور پاکستان کا اکثریتی صوبہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے طور پہ پاکستان سے الگ ہو گیا یہ صوبہ وہ صوبہ تھا جس نے پاکستان بنانے میں پاکستان کے پانچ صوبوں میں سے سب سے زیادہ اور سب سے اہم کردار ادا کیا تھا اگر اس وقت صحافت رابطے کا ذریعہ بنتی اس وقت صحافت پاکستان کے مغربی پاکستان کے عوام کو مشرقی پاکستان کے لوگوں کے جذبات بتاتی اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کو مغربی پاکستان کے لوگوں کے جذبات بتاتی تو شاید یہ سانحہ رونما نہ ہوتا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صحافت کو صحیح معنوں میں آئینے کا کردار ادا کرنا چاہیے اور معاشرے کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے ورنہ مصنوعی طریقے سے اگر آپ حالات کو پیش کریں گے جو حقیقت کے مطابق نہ ہوں تو نتائج اس کے بہت خطرناک نکلتے ہیں یہاں میں یہ بتا دوں کہ آئندہ ہم اس کردار پہ اخبارات کے اور دیگر ذرائع ابلاغ کے جن پہ ابھی ہم نے تفصیل سے بات نہیں کی تفصیل سے بات کریں گے